بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اناسی بے حد قیمتی اور نافع اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے حفاظت فرمائے حضرت شیخ مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرکدہ ایک مسنون دعا کی تاکید فرمایا کرتے تھے اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی آج کی مجلس میں اس دعا کی روایت مختلف الفاظ اور فضیلت پر تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ کچھ حالات حاجرہ بھی ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا امارت اسلامی افغانستان جو کہ طالبان کے نام سے معروف ہے ان کے آج کل امریکہ سے مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ نے بہت محنت اور مشکل سے طالبان کو مذاکرات پر راضی کروایا ہے چونکہ طالبان اور امریکہ گزشتہ اٹھارہ سال سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اس لیے ان کے درمیان مذاکرات کے انتظامات موجود نہیں تھے گزشتہ اٹھارہ سال میں طالبان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے وغیرہ کے جو بعض معاملات ہوئے وہ کسی اور فریق کے ذریعہ سے ہوئے اب جب کہ امریکہ ہر حال میں افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے طالبان سے براہ راست مذاکرات ہوں مگر طالبان تک اس کی رسائی نہیں تھی امریکہ اور اس کے سب اتحادی طالبان کو دہشت گرد قرار دے کر ختم کرنے اور سب سے الگ تھلگ کرنے کی سالہ سال سے کوشش کر رہے تھے اس لیے طالبان کی سیاسی قیادت کے پاس کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں بیٹھ کر وہ کسی سے مذاکرات کرتے اب جب کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے اور وہ اس جنگ میں مزید اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا تو اس نے افغانستان میں طالبان کے حقیقی وجود اور ان کی حقیقی قوت کو تسلیم کر لیا ہے اس لیے اس نے قطر اور پاکستان وغیرہ ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اہتمام کرائیں یہ ایک طویل لمبی اور دلچسپ داستان ہے کہ طالبان کو مذاکرات کے لیے کیسے آمادہ کیا گیا ہم اس داستان کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اب تقریباً چھ سات ماہ سے امریکہ اور طالبان کے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کا سب سے اہم اور مفید دور ابھی تین روز قبل قطر میں مکمل ہوا ہے دنیا بھر کے وہ دانشور جو طالبان کو تقریباً بھول چکے تھے اب انہوں نے طالبان کی اس قدر اہمیت کو دیکھا تو حیران رہ گئے ایک طرف روس نے طالبان کو بلایا اور ان کے موقف کو بہت پذیرائی دی دوسری طرف امریکہ طالبان کی شرطوں پر ان سے بار بار مذاکرات کر رہا ہے چین اور ایران بھی طالبان سے دوستی کی کوشش میں ہیں اور انڈیا بھی طالبان سے مذاکرات کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا بھر کے دانشوروں نے دوبارہ جہاد طالبان اسلامی حکومت وغیرہ جیسے موضوعات پر تحریریں اور تجزیے شروع کر دیے ہیں وہ سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اٹھارہ سال کی خوفناک جنگ چالیس ممالک کی عسکری قوت اور کھربوں ڈالر کے جنگی خرچے آخر کیوں طالبان کو ختم نہیں کر سکے جہاد آخر ختم کیوں نہیں ہو رہا مسلمانوں کی اب بھی جہاد میں دلچسپی آخر کیوں برقرار ہے یہ دانشور طرح طرح کے تجزیے کر رہے ہیں طرح طرح کے تبصرے لکھ رہے ہیں ان سب کو پڑھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ جہاد کو سمجھتے ہیں اور نہ مجاہدین کی نفسیات کو ان نامور دانشوروں کے تبصرے پڑھ کر آج ایک عجیب نقطہ ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا ہے حدل للمتقین یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو پہلے سے متقی ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے حضرات مفسرین اور اساتذہ کرام اس سوال کے کئی جوابات دیتے ہیں آج یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید یعنی دین اسلام کے احکامات کی حقیقت ایمان اور احکامات کی حقیقت ایمان اور تقوی کے ذریعہ ہی سمجھی جا سکتی ہے تجرب حکمت دانش وغیرہ کے ذریعے سے نہیں جہاد بھی قرآن ہے یعنی قرآن مجید کا حکم ہے اس لیے اسے سمجھنے کے لیے بھی ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ جہاد کو سمجھ لیتے ہیں وہ جہاد پر اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں لیکن یہ غیر مسلم دانشور طرح طرح کے تجربے تجزیے اور تبصرے کر کر کے تھک جاتے ہیں مگر وہ جہاد کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے چنانچہ ان میں سے کسی کی رائے یہ ہے کہ غربت کے مارے ہوئے لوگ تشدد پر اتر آتے ہیں کسی کی رائے یہ ہے کہ مذہبی طور پر ورغلائے ہوئے لوگ جہاد کرتے ہیں کسی کا ذہن یہ ہے کہ معاشرے میں تنہائی کا شکار افراد جہاد میں بھرتی ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہوتی تو وہ دیکھتے کہ زمانے کے بہترین لوگ جن کے دماغ سب سے بہترین ہوتے ہیں جن کے دل سب سے خوبصورت اور ہمدرد ہوتے ہیں جن کی زبانیں سب سے سچی ہوتی ہیں اور جو انسانیت کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں وہی افراد جہاد پر آتے ہیں اور وہی جہاد کو نبھاتے ہیں خلاصہ یہ کہ دین کی ہر بات ایمان کی روشنی اور تقوی کی روشنی میں درست سمجھ آتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ایمان اور تقوی حاصل کیا جائے پھر باقی دین پر عمل کیا جائے یہ درست اور ممکن نہیں ہے ایمان اور اعمال خصوصاً فرائض سب نے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے نفع کی پکی ضمانت ہمارے حضرت شیخ مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت کم دعائیں اور وظیفے بتاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص ایمانی فراست عطا فرمائی تھی اس کی روشنی میں آپ کا منتخب فرمودہ وظیفہ بہت کارگر ہوتا تھا ایک بار میں اپنے ایک دوست کو حضرت کی خدمت میں لے کر گیا وہ کسی سخت پریشانی میں مبتلا تھے بندہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ بہت سخت پریشان ہیں آپ ایک نظر آپ نے ایک نظر ان کو دیکھا اور فرمایا بری صحبت کی وجہ سے وساوس میں گھر گئے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ پانچ سو بار پڑھا کریں انہوں نے چند دن یہ عمل کیا اور بالکل ٹھیک ہو گئے اوپر عرض کیا ہے کہ حضرت جن دو چار دعاؤں کی اکثر تاکید فرماتے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی ترجمہ یا اللہ جو کچھ میرے لیے بالکل ٹھیک ہو وہ مجھے سمجھا دیجئے اس کا الہام مجھے فرما دیجئے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت اور گارنٹی دی ہے کہ یہ دعا دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے یقینی بات ہے کہ انسان کا نفس بہت زیادہ طاقتور ہے اور یہ نفس انسان کو بہت زیادہ برائی اور غلطی میں ڈالتا ہے ان نفس علا تم بسو انسان کے غلط فیصلے غلط اقدامات غلط سوچیں اور غلط کام اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرتے ہیں اور انسان کا نفس اسے بار بار غلطیوں میں ڈالتا ہے اب اگر کسی انسان کو غلطی سے حفاظت کا الہام نصیب ہو جائے اس کے اندر درست بات کو سمجھنے کا آلہ لگ جائے اسے اپنے ہر معاملے میں خیر والی صورت کا علم ہو جائے اور اس کا نفس اس کو کسی غلطی یا مغالطے میں نہ ڈال سکے تو ایسا انسان کتنا خوش قسمت ہوگا اور کتنا کامیاب اس لیے اس مبارک دعا کو یاد کریں اور اسے اپنے سجدوں میں اور نماز کے آخری قادے کے آخر میں مانگا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کریں روایت اور الفاظ یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث مبارک کی کتابوں میں آئی ہے پہلے اس دعا کی روایت پڑھ لیں اس کے بعد اس کے مختلف سیغے عرض کر دیے جائیں گے ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حالت کفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے حسین تم آج کل کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو میرے والد نے کہا سات معبودوں کی جن میں سے چھ زمین پر ہیں اور ایک آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خوف اور امید کا مرکز کس معبود کو سمجھتے ہو انہوں نے کہا اس کو جو آسمانوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام لے آتے تو میں تمہیں دو کلیمے سکھاتا جو تمہیں دنیا و آخرت میں نفع پہنچاتے پھر جب میرے والد مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ دو کلیمے سکھا دیجئے جن کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی پوری حدیث مبارکہ کو دوبارہ پڑھیں ایک شخص کو اسلام لانے پر ایک انعام کا وعدہ کیا جا رہا ہے اندازہ لگائیں وہ کوئی معمولی انعام تو نہیں ہوگا اور پھر یہ ضمانت دی جا رہی ہے کہ وہ دعا آپ کو بہت نفع دے گی اور آپ کو کسی رہنمائی کی کمی محسوس نہیں ہوگی واقعی بہت عظیم دعا ہے کہ الہام حق کا دروازہ کھل جائے درست فیصلے کی قوت نصیب ہو جائے کام میں کامیابی کا راستہ معلوم ہو جائے اور نفس کے شر سے حفاظت ہو جائے ایک انسان کو اور کیا چاہیے دعا کریں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں ہیں دنیا بھر کے کفر کی سازشیں بھی حرکت میں آ چکی ہیں افغانستان کے شہدائے کرام کا خون آنکھوں کے سامنے ہے لاکھوں افراد بے گھر اور ہزاروں قید میں ہیں دعا کریں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں آئے جہاد کے ثمرات امت مسلمہ کو نصیب ہوں اور دنیا کے اس خطے پر دوبارہ اسلامی حکومت کی بہار لوٹائے ایک تحفہ احادیث مبارکہ میں ایک ہی دعا بعض اوقات مختلف الفاظ میں آتی ہے اس سے اس دعا کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے اور ہر دوسرے لفظ میں کوئی مزید نفع بھی مل جاتا ہے اپنا وظیفہ بنانے کے لیے تو ایک ہی سیغے یا لفظ کو یاد کر کے اپنا لینا چاہیے مگر مزید برکت کے حصول کے لیے دیگر روایات میں آنے والے الفاظ میں بھی کبھی کبھار دعا مانگ لینی چاہیے الہام حق کی اس دعا کے مختلف سیغے ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک اللہم الہمنی رشدی و من شر نفسی نمبر دو اللہم قینی شر نفسی وعزم لی علی ارشد امری نمبر تین اللہم انی استحدیق علی ارشدی عموری و من شر منشدری نفسی نمبر چار اللہ عنی استحدیق علی ارشدی عموری و استجیرو کا شر نفسی نمبر پانچ اللہم انی اودبی من شر نفسی و اس ان کا لی علی رشد امری نمبر چھ اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی حضرت شیخ مذکورہ بالا الفاظ میں دعا تلقین فرمایا کرتے تھے نمبر سات اللہم الہمنی رشدی و آفینی شر نفسی نمبر آٹھ اللہم قینی شر نفسی و ضملی اعلیٰ امری اللہم اللہ فلی ما اسررت تو اماں عالن تو وما اختاط و اماں آمت تو اماں جہل تو آمین یا ارحم الہ الا اللہ لا